سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا جس نے نماز جنازہ ادا کی اور اس کے پیچھے قبرستان نہیں گیا تو اس کے لیے ایک قرآت یعنی اجر ہے اور اگر وہ اس کے پیچھے گیا تو اس کے لیے دو قیرات ہیں پوچھا گیا دو قیرات کیا ہیں فرمایا ان دونوں میں سے چھوٹا اہد پہاڑ کے مانند ہے صحیح مسلم 1400 حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بانوے